حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ چند مسلمانوں کے قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ وفات کی وجہ سے بہت زیادہ شر سے بچ گئے ہیں پھر آپ کچھ مشرقین کے قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ اپنی موت کی وجہ سے بہت زیادہ خیر سے محروم رہے اچانک آپ نے توجہ فرمائی تو ایک شخص کو قبرستان میں جوتوں سمیت چلتے دیکھا تو فرمایا صاف رنگے ہوئے یعنی رنگ کر صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے پہننے والے انہیں اتار دے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پچاس